Senhor. مسئلہ دنیا روم رومے بندر روم داؤ دار سال کا یعنی روم کا موجود آخری اس واسطے پیش کر رہے ہیں کہ کچھ ہیں اس حدیث شریف کو یزید بخشیا ثابت کیا ہے یعنی اس حدیث کیتا ہے کرنا چاہیے کہ یزید کیونکہ اس دے کے شامل سی یعنی اس حدیث مطلب اور دے کے شامل یا اس حدیث کے جو خوشخبری اور بشارت دیتی گئی اس یزید شامل جب شامل نے تو بخشیا لیاد آنا رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اپنا شروع کر دیتا ہے اور ہر ایسا کبھی وہ کہیں گے نہیں اس چیز کا ناجیز نے رد کرنا ہے اگر سارے بلا مال نے اس کا رد کیتا ہوا ہے انہوں نے اپنے رنگ کیا اور ناجیز نے اپنے رنگ کیا ہاں اصا پکا کافر ملی گئے اصا وہی فیصلہ کرنے ہیں جب پہلے سنایا تو کہ فاسک پارٹی نشا کوئی نہیں باہر مرنا کمر کا وہ پک کوئی نہیں نہ کمر پک کے نہ وہ ایمان پک ایمان پہلا جڑا سی وہ پک کے لیکن اگو ایمان ملے کہ کادما کھے کا ہوا وہ اصل کلام نہیں کر سکتے اور رب جانے کو سبحان اللہ ہوں جہے لوگ یہ سال کا ظلم کرتے ہیں کہ وہ سڈوں انہوں بخشیا حدیث نال ثابت کرنا چاہتے ہیں اصا انہوں کے نال بھی حدیث قرآن کے روپ وہ بخشیا نہیں بنتا بہت بڑا مجرم پاپی بنتا ہے گل سمجھا جائے اور بخشیا پہ ملے آدھا درجہ بخشیا ہو گیا کیونکہ حدیث شریف کے بشارت بچ جو شامل ہو گیا آدھا درجے کا بخشیا ہو گیا توجہ ہے نا میں آج سوچ رہا جمع اسے ہی مسئلے پہ کلام کرنی میرا اس کا خطبہ جڑا ہے تقسیم ہونا ایک تاریخ دے اخبار پیش کرنے نے اور تاریخ پیش کرنی ہے کہ وہ جی پر دنیا کی جنگ ہے وہ جنگ شدید وہ ہے سی نہیں سی اور کن بار ہو گئی کنیا جنگ ہوئی کنیا لڑائیاں ہوئی ہیں نمبر ایک ثابت کرنا کنیا لڑائیاں ہوئی ہیں دوسرا کیڑی لڑائیاں جدید شامل ہوئی تیسرا وہ حدیث والی جی اشارہ دیا سو دنیا دیا روم دیا جنگ کنیا ہوئی ہیں کس دور ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہوں اس کو پہلا کہ وہ جنگ کنیا ہوئی ہیں کس دور میں اس کو پہلا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موجودہ شریف ان جگہ کے بارے وہ سنانا چاہیے لیکن میں سمجھنا کہ وہ موجودہ شریف جو ہے نا میں تیسرے مرحلے میں لیا پہلو میں اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان خلافت کا زمانہ حضرت معاویہ حضرت عثمان کی طرفوں دمشق دے اتنے شام حاکم سن شام حاکم سن حضرت عثمان کی حضرت بابیا شام کا بادشاہ شام کا حاکم حضرت عمر میں خطاب نے بنایا حضرت عمر میں خطاب کے دور سے شام کے حاکم آئے سن حضرت عثمان کے دور حضرت سیدنا معاویہ اس شام سے ہوں حضرت عمر بن خطاب سمندری جنگ پہ مسلمانوں نے بھیجن کے ہلکے نہیں سن لوڑ سمجھتے نہیں سن آپ مانتے سن یار سمندر بہت خطرے والا ہے مسلمانوں کی جان کو خطرے جانے نہ پایا جائے جی لوڑ معصوم پھر جائے آپ کا دور اسی طرح گزریا اور مسلمانوں نے کسی بھی کافر ملک قابل سمندر پار کر کے جنگ نہیں کری خشکی دیا جگہ جن کو جگہ کہتے ہیں وہ ہوئی رہتے ہیں بحری جگہ کوئی نہیں ہوئی بلی ہوئی رہی حضرت حضرت تعالی عنہ لگے حضرت معاویہ پاک نے کیتا کیا کیتا حضرت معاویہ حضرت عمر سی لیکن وہ نہ کر دیا سان بڑا بڑا دباؤ کا کام ہے تو سان سمندر کی جان کر حضرت سیدنا عثمان علی رضی اللہ تعالی ان دور کے اندر حضرت معاویہ پاک سمندر دی پہلی جنگ ہے سوا سالہ کے روم سے حملہ کیا جو ہے قبر قبر سب اگر معاویہ پاک سمندری جنگ لڑنے والا پہلا مجاہد تو اندازہ لگاؤ اس پاک دل کتنا جذبہ سی دین ایمان کا اور دین پھیلاو کا بڑے بڑے صحابہ اس کے خطرے کو کہہ گئے ہیں اور حضرت معاویہ پاک پارٹی یہ الگ چکیا جھنڈا چکیا کہ جائے گی اسی جانے اور حقیقت حضرت سیدنا معاویہ پاک کا یہ یہ عمل جو ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک تصدیق سی جس مجلے کی تصدیق سی وہ جس حدیش آیا اسدیش ندیش کچھ کچھ دنیا نہیں ہے وہ ہنیش نے کو دنیا وہ بخار میں حدیث سنانا ایک جگہ پہ وہ لفظ ہونے تھوڑے چار رکھنا کہ آخر جب حدیث بات ہوئی نا آگے چل گئے اس پھر ایک تے چار یہ جا فرق آتا ہے کہ اس لیے پھر جان ظاہر کیتا جائے گا نہیں یہ چار جیتنے یا ایک کر فائدہ آگے ڈاکٹر بولو سبحان کتاب الجہاد کو مبارک جہاد ایک جگہ پہ آئیے باپ قتل منجوس رافی سبھی اللہ وفات امات اللہ پاک کے رستے میں کوئی بندہ دیکھ کے مرے ہوئے مر جائے تو وہ اللہ کے مجاہدان جو شمار ہونا ہے ایک بات یہ ہے تیسرا باب رکوب الباہر سمندر میں جان کرنا سمندر میں سوار ہو جانا پھر وہ یہ تیسرا پھر باب باقی اپنی کتاب روم روم کی جنگ کے بارے جو آیا ہے انہیں ایک باب بنایا ہے پھر وہ حدیث کے آدمی الگ کرنا بند ہو کر پھر کتاب الاستحان اجازت منگانا باب جانے سے پہلے اجازت مانگو یہ مکمل موضوع میں بیان ہو چکا ہے ہے کی جان باہر ادھر ادھر نہ آیا کسی نے جانا ہمارا اجازت مانگ کے داخل ہو قرآن میں بڑی مزاج نے بیان فرمایا حدیث حدیث نے پورے یہ پانچ ہے کروایا ہریشان بناج لگ رکھنا ہے جس مولے کی کی جان لگے پتا سی نہیں کا پتا نہیں لیکن حضرت گوالیا کا پتا نہیں ممکن ہی نہیں حضرت یہ پتا ہوا حضرت نہیں ہو سکتا حضرت پتا ہوگا نہیں ہو سکتا کہ پتا ہوتا کہ فضیلت ہے ہزور ہوا سرکار کسی تھر کبھی کسی تھر کدیس کسی کو کسی کسی اگر میں اس سب کے موضوع تر گھنٹے فوجی یاد کرانے کو اپنی میرے فوجی بڑپ مسئلہ پتا کسی کسی کسی یہ بڑی عجیب گل کہی جان چاہتی گل کو بولنا پہ کسی وقت بہار ہر شروع ہوئی ہوئی ہوئی Hallelujah. خوش ہو رہے تاریخ ابو ذرا دمشقی ہوا میرا تاریخ ہو ابھی سلحا ذرا دمشقی بہت کے کبیر امام بخاری کے نام آسن امام بخاری کے زمانے میں امام بخاری کے بلی انہوں نے تاریخ کی بڑی مضبوط کتاب ہے اسے لکھے حضرت عثمان پاک شہید ہونے تو بعد حضرت حضرت حسن پاک کی صلح ہوئی تھے مطلب وہ اتفاق ہو رہا ہے کہ حضرت معاویہ خلیفہ منتخب ہو گئے اس وقت درمیان والا جنہ بھی وقت ہے سی نا یہاں وقت میں ہے کوئی بھی کافر جنگ نہیں ہو سکی مسلمانوں کی حضرت عثمان کی شہادت تو بعد حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہون پہلو دمشق دے حاکم سن حاکم نے سمجھ لو ہوں سمجھا رہا تھے تو کہنا بھائی لفظ بولنے بھی بھی جی گورنر کسی صوبے کا ہو گیا وہ صوبے کا گورنر اس لیے بول رہا سی حاکم سن پھر خلیفہ خلیفہ کا مطلب پھر سارا تو بڑا سب سمجھ عثمان غنی کی شادت سی حضرت عثمان غنی خلیفہ سن حدیث حدیث سے ہے کہ اللہ تبارک کو ادارا کسی نبی کو قتل کرے گا تو ستر ہزار مار لائے بدلے جی نبی لوگ شہید ہو گئے تو ستر ہزار کی تباہی لوا چاہتا وہ تو کون تو بدلے اور جی نبی خلیفہ شہید ہو گئے تو پھر پینتی ہزار مرا پینتی ہزار پورے اور ایک گھر مسلم فکر ابھی صاحبان حضرت عبد اللہ مروبت کی گل نہیں اپنا فرمایا جو کچھ ہو گیا تو سمجھ نہیں تھی لگ رہی مولا علی سرکار پریشان نے وہ بھی پریشان نے معاویہ والے وہ بھی طرح زبیر ہر ایک پاکستان میں پریشان ہے فرمایا تیری نہیں تھوڑی لگ رہی پئی کہ کب جا رہی ہے فرمایا وہ اج عثمان بالکل مسلمانوں میرے مارن لگے لیکن یاد رکھنا کدی کافر کٹھے ہو کے لڑ بھی نہیں سکو گے کٹھے ہو کے نماز بھی پڑھ سکو اور باقی پھر پہلے پہلے اختلاف آدمی خیر حضرت معاویہ بات کر رضی اللہ تعالیٰ اس سے صلح ہو گئی ایک جماعت بن گئی اور میرے خیال کا حضرت معاویہ حضرت فرمان سی اس ہمیشہ واسطے نہیں لگے تک اختلاف کا شکار ہو گئے اور وہ حضرت کے دور سنا ہوئی حضرت حضرت پاک میں ہوں پھر سلسلہ جہاد کا شروع ہوا کافر بولتے رہے جی۔ سلسلہ کافر جہاد کا شروع ہو گیا حضرت سیدنا معاویہ پاک کے دورے خلافت اس دنیا کے روز روز حملے ہوئے بارے صحابہ کرام نے سارے مسلمان کرتے سن جانا جانا سردیاں سردیاں گرمیاں گرمیاں لڑائی فوج کا لشکر اسے اسے بہ گزارنا وہ لڑنا اتنے اور میں دسنا کہ حملے روم دے جی جناب نہیں بڑی امی لگے سولہ سولہ اور میرے خیال میں محبوب لندری نے ہندوستان نے سو عبارت پیش کر لگا سفر پر ایک سو اٹھاسی جلد پہلی بن عبد العليم قال ما معاوية من طائفة تصيب شریک ملا گیا رشمی کو سونا ایک چلا گیا چلا آ گیا پھر چلا گیا پھر آ گیا سونا حملے روپ دے کرائے گئے چارجھے ہوں آپ کے پھر کوئی فیصلہ کرنا یزید کہنے سوال ہوگا اچھا ہوں پلا سولہ حملے حضرت معاویہ کرائے اچھا یہ تحقیق کرنی تھی کہ دو گلا یزید ان سولہ میں کیڑے حملے میں شریف سی شامل سی اور پھر یہ تحقیق کرنی ہے کہ جی وہ حدیث سنائی ہے کہ حضور دو بار سنتے دو بار جاگیا آپ نے دو جنگل کا ذکر کیا حضور نے فرمایا تے بھائی ایڈی فضیلت والی وہ جنگ حضور سرکار ہو سکتا اپنا سبحان کا دائر فرمانے اچھا ویکنا ہے وہ حدیث جی اس حدیث کے مطابق یزید شامل وہ حدیث کیویں دے لفظاں نال ہے کی او دا مطلب مان ہے وہ ساری وضاحت دوسرے درجے چ کرنے پہلا اپائے دا ہے کہ یزید جڑا ہے وہ انہاں 16 حملیاں وچوں کیڑے وچ شامل سی سبحان کئی ہزار ہن پہلا میں دسنا دو چیز بچ گیا تاریخ والے کی کہیں گے دوسرا یہ دسنا ہے کہ یزید جس سامنے حضرت گئے اتنے جلیر کے سامنے ہوئی یا جلید تو گاہ ہوئی اتنے کی گلا دو بڑی ہر کا شامل ہونا اور تاریخ تبری تاریخ ابو رضا مشکی فتح الباری شمس الدین دادی کی تاریخ الاسلام وغیرہ ان ساریا رلا کے اور ایک کتاب میں سارے کمال مار کرتے مرنے والے خاص حوالہ سی خاص میں ہے تھوڑا پانچ قول آئے ہیں تاریخ ایک ہے سن انجا ہجری چالی نو انجا ہجری یزید سپا سرار بنیا امیر بنیا اس دستے کا جڑا روم کی جنگ میں چل کئی ہزار میرے اکوجا کئی کہ بونجا کئی کہ کہروجہ کئی کہ پچوجا کتنے ہو گئے گیا اٹوجا بونجہ ترونجا پچپن اٹوجہ ہیں بونجا گیا کئی لکھا ہیں ترنجا گیا کئی کرتے ہیں پچوجا نکالے تاریخ ہے وہ مشکی بڑی تگڑی ہے ہمارا پچپنجا اور لکھا کہ جس وقت کیا وہ آپ اس میں شامل سن سمجھ لگی دی کا سال ہوا شہادت ہوئی ہے پچوجہ پچوجہ مواد ہوئی سمجھ لگی اچھا لیکن امام شمس الدین صحیح فیصلہ کوئی نہیں اتفاق تاریخ کا اس گل کا کوئی نہیں یزید شامل سی اور کہڑے سن کہڑے سن یزید امیر بنیا ہوں ایک پچھلی گل ایک ہو نکل آئی ہے کامل ابن اثیر کامل کتاب تاریخ ابن اثیر محدث جزری ان کی تیسری جلد یعنی انجا بعد میں آخیا یہ مطلب ہوں کون بن گیا چھ بڑھ گئے ہوا انجا سیاح دہشت نہیں پڑے گا پہلا وجہ لا رہے ہیں تو کیا بناؤ پتر یزید اپنے کلیا امیر امیر نہیں ہونے کا ذکر کامل آ رہا کرتا بعد حالات نے حوالہ پیش کیا کیا ہے ہے ہے اور انہیں یہ کہ یزید امیر بن گیا گلتی یزید امیر نہیں بنیا آیا سفیان سمجھ نہیں سرجری برداج بیٹھا جی شیر ہوئی شیر پڑے آپ نے قسم کھا دی کہ تم اوکے جامعدار میں شامل ہوئے جی نہ ہوا تو میں کر سی بچی جی ہوئے تو بھائی دلال ثابت کرو ہوں قربان جا جائے ہم نے کامل اپنے اخیر نے جو دس امین نہیں سبھی آدھے آؤ پاس دے امیر سن جدید تلکے آ گیا ہے یہ گل سنت میں آگے نہیں پڑی کامل اپنے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ دو حدیث میں سنانا مسند امام احمد بن حنبل دی لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک کا فرمان ہے حضور کا کوئی فرمان نہیں لیکن حدیث کی کتاب کے اندر توجہ سبحان اللہ حدیث کتاب کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک تے وفات کا ذکر ہے سبحان اللہ دوسرا ابو ایوب انصاری نے اپنی شہادت کو پہلا تھوڑی دیر ایک حدیث بیان کی تھی وہ حدیث کو دوسرا لحاظ چاہیے اس حوالے یزید کا ذکر آ گیا ہے اور میں دو روایت سنا کل سارا یہ ہے الوداع میں نہایا جز اٹھ صفحہ نمبر اناسی شعیب بشار عباد کی تحقیق کے نام دینا وقد قال الامام محمد حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا عاصم عن رجل من اهل مكه أن يزيد بن معاوية كان من العلم الجيش الذي غدا فيها بوجود فدخل عليه عند الموت فقال له إذا أنا مت فاقرأوا فأقرأوا على الناس مني السلام وأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله بالجنة ولينطلقوا بجلالته وليبعدوا وليبعدوا في أرض الأمة کر کے مکے شریف جی۔ ایک شخص کو بیان کرتے ہیں یزید معاویہ امیر سی جلیل امیر سی اس فوج کا جس فوج کے ابو عجوب شامل سن یعنی ابو عجوب ساری پتا کرا ہندر ماؤ یزید حضرت ابو عجوب ساری کے مثال لڑا لے گئے حدثنا اصفر بن عامر او سنن سيئ سنن سيئ حدثنا اصفر بن عامر حدثنا ابو بكر عن الاعمش عن ابي ذبيان قال دشمن کی زمین میں لے چلے جاتے ہیں پھر پھر انہیں کہا ہوئے ہوگے پڑھنا گئے ایڈا وڈا ایمان ہے ہے جامع رسول حدیث کی کتاب بتادیو نہیں حدیث نے اور واقعی تاریخی ہوئی کہ ابو اجمبر چالی پاری وسیعت کی تھی نسی اچی ہے تاریخ الاسلام تاریخی ہے جلد نمبر چوتھی ہاں، دوسری دوسری اچھی جگہ لیکن توجہ ہے انہیں لکھا حضرت ابو اجو بنساری حالات یہاں گیل جان کے مجاہدہ نے آپ کی قبر گھوڑیا دیا ٹاپ پیروں کے نام لتاڑیا تاکہ نشان مٹ جائے کتنے رومیا پتہ نہ لگ جائے نہیں تو کٹ کے بےزتی کر کرنا یہ گل لکھنی یہ جب لگے آئے تو رومیاں لب لے اتنے لکھا ہے روم ہر رکھو مکان قبر قبر میں لب لے لے کے انہیں کرنے پاوے وہ سائی سائی انہوں نے پتا ہے سی نبی بھی سچا ہے نبی یار بھی سچے جب مصیبت خوش خوشی سو کے بارش دینا سر تک سلسلہ جاری لرجیا کے ابھی اس گلتے اتفاق کر دی پی ہے کہ ابو اجو بنساری اس دستے میں آئے سن جس دستے کا امیر کون سی گل نہیں سمجھ لیکن ہوں اتنے ایک ہوئی گل اٹھ حدیث مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نبی پار نے وہ دن فرمایا کہ جدید ہونا ہے یہ نہیں حضور نے فرمایا وہ تو حدیث کا نام ہے کہہ رہا کہ حضرت ابو عجوب انصاری نے ایک حدیث اس موقع پہ سنائی کہ حضور نے فرمایا جڑا مرے شرک کرنے کو بغیر مومن مر جائے وہ جن کو جن مومن مرے تو ہوتی ہے یہ حضور نے فرمایا وہ حدیث ہے حدیث روایت کرنے والے جڑے نا وہ بول دستے کہ حضرت ابو عجوب انصاری شامل سن جدید امیر سی اور انہوں نے وسیعت کی تھی یقین کو پھر اگے سارا بات کے انہوں نے دس گل سمجھ ہوں اسی طرح کی حدیث کی کتاب آ گئی ابو ایوب انصاری کی زبان شریف تو ابو داؤد الجلیلی وہ روایت کا نام ہے حدثنا احمد بن عمر بن سر حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لحية عن يزيد بن أبي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غدونا من المدينة نريد القسم فيليا وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد الوليد وهم مسكوهم بحائطهم وحمل رجل على العدو فقال الناس مهما لا إله إلا الله يلقي بيديه الكهرباء فقال نوليوه إلى أنظر الهار إلى آية فينا معشر الأنصار لما نزل الله صلى الله عليه وسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأوهى الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله عز وجل أن تكون في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحرمة فليلقوا بأيدينا إلى التحرمة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهال قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله یہ یہ روایت اس حدیث کی اور ہوئی تروزی ترمزی شریف بھی آئی بول بولو یہ کتاب کی تفصیل میں چاہیے پہلا سنا لینا یہ مطلب یہ بندہ خود اینی گواہ ہے کیونکہ کہتے ہیں اسی آپ سارے تو اس وقت فرمایا جیڑی جماعت جیڑی فوج گئی سی وہ عبد الرحمان بن خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید دے پتر عبد الرحمان کو امیر سن روم جڑے نے روم والے وہ اپنے قسطن دنیا شہر دا قلعہ جڑا دینا دیوار اس دیوار نال کنڈ لا کے تے ساڈے نال ساڈے واسطے لڑن واسطے کھلوتے سن ساڈے جو ایک بندہ نکلا انہیں سیدھا حملہ کیا جا تلوار لے کے بچ بچا انہوں نے کلا جب کلا بیٹھا گیا اصا آخیا کہ یار رک جاؤ رک جاؤ کی کرنا لا کلا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کا سوٹنا کلا بندہ آگے فوج مار آ گیا اپنے آپ خودکشی کرنا بھی گل ہے حضرت ابو ایوب انصاری جناب نے فرمایا اسی خود لڑنا ہوں یہ فضالا بن عبید ہومن اکبا بن عامر ہومن عبد الرحمان بن خالد بن ولید ہومن یہاں کوئی بھی ہوگا نا امیر توجہ دار فوج کوئی بھی امیر ہوگی توجہ یزید دے امیر با امی ہوا جا جا دستہ سروگی یعنی غالبان کسے ہوں بونج مل گیا بونج ایک ساتھ مطلب یا تو بہت پہلا اگے حضرت ابو ہری گوئی منساڑی گئے لوٹے گئے فرمایا جی تاریخ اسلام جامع پڑیا ہندور سرکار ایک مہینہ پورا ابو اجوبن ساری دن گھر ہی رہے حضور دے حجرے نہیں سر بنے مسجد نہیں سی بنی اس مہینے میں جب حجرے بھی تیار ہوئے مسجد شریف تیار ہوئے پھر حضور ابو ایوب انصاری دے گھر چھڑ کے اوتھے گئے حضور نے وہ مہینہ جڑا قیام فرمایا شرف بخشیا ابو ایوب انصاری نو او ایڈی بڑی فضیلت والی جان کے تھا ہے گلیں حدیث حدیث والے ہی نہیں نہیں ہو سکے سکے سے بولنا سی وہ بول لیکن حضور جوڑے بات میں سرکار بیٹھا نا باہر بھی سنے گا وہ آ کے گا جس کی کوئی لگی ہے بھاوے کسی بھی سنگ کی ہے صحیح لگتا تو پتا لگتا ہے یہ بات ہے بن کے گیا امیر بن کے گیا حضرات نے آخیا ابو ایوب لال سن کا یہ مطلب نہیں کہ ابو ایوب کرو ہی لال سن وہ پہلے اتنے گئے جب جمیل پہنچے تو لال جب ہو گیا کیونکہ شامل تھا میرے اتنے اتنے شامل ہو گئے پچھوں جلیل جان رہا فوج گئے اتنے بیٹھے پتا لگ گیا گیا کہ امیر بن کے ابو سالی نے یہ امیر منیا منیا امیر سمجھ آئی کہ نہیں ہوں تھی آپ دسو جی ایڈا بھڑا ہوں تو ڈوکا قابل ہوتا میں ابو میںلی کے بھٹا چار دلی بیٹھا وہ یہ مطلب یہ نکلیا یزید دا اس کو دنیا کی جنگ جانا اسے امیر بننا اور پھر صحابہ کا وہ ماں تحت ماں تحتی کے رہنا اور وہ امیر مننا یہ پکا بیبیاں روایت ثابت آ لہذا ہوں اگلا جواب اگلی گل آپ اگلے جمے ٹوران گے جی چڑھنے والے سوال نہیں آتا اس مولوی کا پوچھنا ابو انساری پڑھتے سن ابن عباس پڑھتے سن ابن زبیر پڑھتے سن اور کتنے صحابہ نے ہونے ہسابی نال گئے ہیں جی تو پڑھتے رہے ہیں میں پوچھنا انہوں کی ہو گئی سی باقی ماں حسین نہیں ہوتی لڑا کے جواب لیکن میں یہ بجا مزید چل کے گل کے اگلے جمعہ ان شاء اللہ